حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پھل بیٹے پھر اس کو کوئی آفت پہنچ جائے اور وہ ضائع ہو جائے تو وہ اپنے بھائی سے اس کی قیمت نہ لے اور آپ نے لفظ شعی ان فرمایا وہ کس بنا پر اپنے مسلمان بھائی کا مال کھائے گا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو بتیس